ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کیا اسے جنت کے پہرے دار بلائیں گے دروازے کے تمام پہرے دار کہیں گے اے فلاں آ جاؤ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرد کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تہتر